باطل کے ایوانوں میں تہلکہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں تمام بت گر گئے تمام بادشاہ گر گئے ان کے سروں سے تاج گر گئے شیاطین ہڑبونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگ پڑے اور ابلیس کو آ کر یہ واقعہ بتایا اس نے حکم دیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کریں کہ دنیا میں کون سا نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہوئی شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے آیت الکرسی کی روحانی سلطنت اور طاقت کا اندازہ لگائیں سبحان اللہ ظاہری اور باطنی ہر چیز پر آیت الکرسی کا اثر پڑتا ہے مثلا بے برکتی اور نوسط کو لے لیں یہ ظالم چیز انسانوں پر بھی مسلط ہو جاتی ہے اور ان کے گھروں اور رزق پر بھی مگر آیت الکرسی اس باسنی دشمن کو بھی بھگا دیتی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں بہت بے برکتی ہے فرمایا تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو جس کھانے اور سالن پر بھی وہ پڑھی جائے گی اس کی برکت میں اللہ تعالی اضافہ اور زیادتی فرما دیں گے آئیے باطل کے ایوانوں اور بتوں کے پجاریوں پر زلزلہ لانے کے لیے ہم بھی دل کی توجہ سے پڑھیں الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها